حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ایک ڈھال کی قیمت میں یعنی تہائی دینار یا نصف دینار یا اس سے زائد میں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو انیس